ابو خیسمہ زہر نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کوئی مرض لازمی طور پر نہیں چمٹ جاتا نہ بس شگونی کوئی چیز ہے نہ چھلاوے یعنی غول بیابانی کی کوئی حقیقت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پچانوے